محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامی نے جنت کو حاصل کرنا اور جنت کو پانا جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ آسان ہے شریعت متحرہ کی گہرائی میں جب جاتے ہیں اور اللہ تبارک تعالی کس قسم کی زندگی ہم سے چاہتے ہیں اور کس قسم کے اعمال اللہ تعالی کے یہاں مطلوب ہیں کیا کسوٹی ہے کیا معیار ہے اللہ کے یہاں ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے کتنے کڑے سخت شرائط اللہ نے رکھے ہیں بہت مشکل ہے لگتا ہے ناممکن ہے صرف یہ کہ اللہ نے اپنی رحمت کا واسطہ دیا ہے شان رحیمی شان کریمی کو بیان کیا ہے بس ایک امید کی لگن ہے جس پر ہم جیے جا رہے ہیں ورنہ میار اللہ کے یہاں بہت سخت ہے دنیا میں اگر کوئی آدمی سفر کر کے آتا ہے ہوائی جہاز میں یا بندرگاہ میں کسٹم والے پکڑ لیتے ہیں سو فیصد صحیح بھی ہے تب بھی ایک قسم کا خوف اور ہراس اور دہشت لگی رہتی ہے کہ خدا جانے کیا معاملہ ہوگا آدمی گاڑی چلاتا ہے ٹرافک والا آر ٹی او والا پکڑ لیتا ہے سب کچھ صحیح رہنے کے باوجود بھی ایک کچا لگا رہتا ہے ظالم رشوت خور بدماش غیر اللہ کے پجاری ان سے ڈر اللہ کی ذات احکم الحاکمین ہے اللہ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں اللہ کے حکم سے کائنات قائم ہے اللہ کے حکم سے ہماری سانسیں چل رہی ہیں اور اللہ کے دربار میں حساب اور کتاب کا سامنا ہو کس پیغمبر کس رسول کس ولی کس قطب اور کون سے مومن کی ہمت یہ جو آپ نے کتابوں میں سنا ہوگا تقریروں میں سنا ہوگا کتابوں میں پڑھا ہوگا پیغمبر بھی نفسی نفسی کے عالم میں کیا ضرورت پیغمبروں نے خطائیں کی پیغمبروں نے گناہ کیا پیغمبر کا محافظ تو اللہ ہوتا ہے وہ چاہ کر بھی گنا نہیں کر سکتا اللہ تبارک تعالیٰ پیغمبر کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں عصمت انبیاء پیغمبروں کا معصوم ہونا یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے ڈرنے کی کیا ضرورت پرانے شریف کے کئی مقامات میں پیغمبروں کی عصمت پاک دامنی کو اللہ نے بیان کیا لیکن آپ جانتے ہیں مشہور واقعہ کہ جب اللہ کا میزان قائم ہوگا سفارش کے لیے قوم حضرت آدم علیہ سلاط و السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ سلاط و السلام تک ایک ایک مشہور پیغمبر العزم پیغمبر کے پاس جائیں گے کوئی پیغمبر اللہ کے یہاں سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں الٹا اس نے یہ جواب دیا ارے جاؤ بھائی میرے نفسی نفسی کا عالم ہے میرا حساب و کتاب ہو جائے کیا بات ہے ان کی حفاظت اللہ نے کی ہے سوچئے کہ پیغمبر اللہ کے جاہو جلال سے ڈر رہا ہے اور میزان لگ چکا ہے عدالت قائم ہو چکی ہے اللہ کی اللہ نے مخلوق کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا جلدی کرو میرے بندے کو پیش کرو حضرت آدم علیہ سلاد وسلام سے لے کر قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے اندر کسی میں ہمت نہیں کسی میں ضرورت نہیں سب نفسی نفسی کے عالم میں بہت مشکل ہے دو پونگے سجدے کی مار لی نمازی کی سرٹیفکیٹ لے لی پیر جمعرات کے روزے رکھ لیے اور بابریام کا ویزا لے لیا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں جنہوں نے خدا کے جاہو جلال کو اور خدا کی شان عدالت کو سمجھا ہم سنتے ہیں ایک ڈائلگ کی طرح ایک کان سے سنا اور دوسری کان سے ہم نے اس کو نکال دیا سوچ کر دیکھیے آدم علیہ السلام ابو الانبیاء پورے پیغمبروں کے بعد پورے ولیوں کے باپ پورے غوث کے باپ اختاب کے باپ ابدال کے باپ شہیدوں کے باپ ڈر رہے کوئی غلطی کی صغیرہ کبیرہ کوئی گناہ کیا انہوں نے کسی کی ہمت نہیں اللہ فرماتے ہیں ارے بندو حساب پیش کرو سب رو رہے ہیں کب کپی تاری ہے ابراہیم خلیل اللہ ہیں موسا کلیم اللہ ہیں نو نجی اللہ ہیں آدم صفی اللہ ہیں عیسا روح اللہ ہیں نوازی عمرہ کرنے والے زکات بانٹنے والے مسلح سنبھالنے والے دائی کا لقب لینے والے غازی کا لقب لانے والے آدم کا لقب سفی اللہ تھا ابراہیم کا لقب کلیم اللہ تھا موسا کا لقب کلیم اللہ تھا عیسا کا لقب روح اللہ تھا کب کبھی تاریخ شرافی علیہ السلام کے دوسرے پہلے سور پھونکنے کے بعد جب فنائیت تاری ہو جاتی ہے پورا عالم محب فنا ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے اللہ پوچھتے ہیں لمنی اليوم این الجبارون این المتکبرون گھمن کرنے والوں ہمت ہو تو آواز دے کر بتاؤ جبارو بتاؤ اتنے ایکڑ زمین اتنے اپارٹمنٹ اتنے نوکر اتنے خدام میرا انفلوئنس منسٹروں سے این الجبارون پوری جاہو جلال میں رب آ جاتا ہے پوچھتا ہے ایک ایک سے دکھاؤ اپنی طاقت بڑے اکڑکوں کیا کرتے تھے بڑا غرور کیا کرتے تھے کسی کی ہمت نہیں پیغمبر نفسی نفسی کے عالم میں پیرانے پیر کی حالت کیا ہوگی کاجا اجمیری کی حالت کیا ہوگی قاسم نانوتوی کی حالت کیا ہوگی شاہ محمد الیاس کی حالت کیا ہوگی حضرت جی کی حالت کیا ہوگی یہ چھوڑیے پیغمبر جن کو لقب اللہ نے دیا کہ تو میرا سفی ہے تو میرا کلیم ہے تو میری روح ہے تو میرا دوست ہے جس کو خلیل اللہ کہا اس کے باپ کو اس کی آنکھوں کے سامنے کیڑا بنا کر مٹی میں لڑا کر جہنم میں ڈالا جائے گا آزر کو اور بیٹا دیکھتا رہ جائے گا خلیل اللہ جس کو نجی اللہ کہا کہ اللہ کی طرف سے نجات کا پروانہ دینے والا آج اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو زلیل کر کر ہٹکڑیاں ڈال کر سینے کے بل منہ زمین پر لٹا کر ذلت کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا نجی اللہ خاموش رہے گا آئے جس اللہ نے اپنے محبوب کا نام اپنے کلمے کے ساتھ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عرش پر لکھا ہوا ستاروں پر لکھا ہوا جنت کے حوروں کا نغمہ جنت کے ملائک ملک کا نغمہ حامیہ نے عرش کا نغمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے چچا کے پیر کے اندر جہنم کے آنکھ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور بھیجا کھولے گا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہیں گے بیٹی کو کہہ دیا اتنا تم سمجھتے ہو نا ایک کروڑ اتنے نیکیاں کے کیلکولیٹر کے نمبر تم اللہ کے راستے میں نکلو گے کسی کو نماز کی یہ تم تمہارا حساب کر لو کیلکولیٹر ختم کر دو اللہ کے جاہو جلال اللہ کی پکڑ دھکڑ کے سامنے جن کو اللہ نے اپنا بنایا آدم کی قوم جب تک رہی دوسرے پیغمبر کے آنے تک لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ پڑے بغیر وہ جنت میں نہیں جا سکتے ابراہیم کی قوم جب تک رہی دوسرے پیغمبر کے آنے تک لا الہ الا اللہ ابراہیم قلیل اللہ پڑے بغیر وہ جنت میں نہیں جا سکتے تھے موسا کی قوم جب تک رہی دوسرے پیغمبر کے آنے تک لا الہ الا اللہ موسا کلیم اللہ پڑھے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے تھے جن کا کلمہ پڑے بغیر قوم جنت میں نہیں جا سکتی آج وہ اللہ کا حساب کرنے کے لیے اللہ کے حساب کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ تو بات ہوگی آخا کے پہلو میں رہنے والی آخا کی چہیتی بیوی اور قیامت تک کی نسل انسانی میں مومنوں اور مسلمانوں کی والدہ اور امی کا جان کا لقب لینے والی کبھی تنکا اٹھاتی گھاس کا کہتی ہے اللہ مجھے گھاس کیوں نہیں بنا دیا پرندے کو اڑتا ہوا دیکھ کر اے اللہ مجھے پرندہ کیوں نہیں بنا دیا کسی کو داڑھی شان کسی کو پیشانی کے گٹے شان کسی کو چار مہینے اور چلے پر شان کسی کو امام ہونے پر شان کسی کو محتمیب ہونے پر شان اور کسی کو دائی ہونے پر شان اور کسی کو خانخواہ کے غلام ہونے پر شان اور کسی کو کسی کے بلی کے دامن تھامنے پر شان ہے میری امی جان سے بڑھ کر آخر کے کوئی قریب ہو سکتا ہے کہ آخر نے جس روٹی پر ہاتھ لگایا تھا اس کو دنیا کی آگ نے نہیں چھوا تھا جس امی جان کو آخر کا جسم لگا ہوگا کیا جہنم کے باپ کی بجال کہ میری امی جان کو وہ آگ کا دھواں چھو سکے کیا بات تھی کہ اڑتی چڑیا کو دیکھ کر فرمایا اللہ مجھے چڑیا بنا دیا ہوتا گھاس بنا دیا ہوتا خدا کا جا ہو جناب خدا کے حساب و کتاب کا معاملہ بڑا سنگین بڑا حساس اور بڑا نازک ہے آخا فرماتے ہیں نہ آدم تیار نہ شیش تیار نہ نوح تیار نہ موسا تیار نہ عیسا تیار کہاں ہیں خلیل اللہ کہاں ہیں کلیم اللہ کہاں ہیں سفی اللہ کہاں ہے روح اللہ کہاں ہے نجی اللہ کسی کی ہمت نہیں کسی کی ہمت نہیں کیا نماز لے کر خدا کے پاس جائیں گے ہم کیا روزے لے کر جائیں گے کیا خانخواہ کی ضربیں لے کر جائیں گے کیا دعوت و تبلیغ کا جھنڈا لے کر جائیں گے کیا مدرسے کا احترام مسجد کا متولی ہونا لے کر جائیں گے سب کانپ رہے ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ابو بکر اللہ جلدی فرما رہے ہیں جائیے گا حساب پیش کیجیے گا غشی کھا کر گر جاتے ہیں صدیق اکبر ہوش ہو کر گر جاتے ہیں وہ ابو بکر جو غار میں ساتھ تھا جس کو قرآن نے کہا ہس ہوما غور اس صاحب صاحب نبی بتایا جس نے ہر وقت ابو بکر کی نیکیوں کو عمر نہیں پہنچ سکتا گشی کھا کر گر جاتے ہیں اے اللہ صدیق میں اتنی ہمت نہیں آخا فرماتے ہیں ابو بکر کچھ تو کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ جلدی فرما رہے ہیں ابو بکر صدیق ڈرتے تھے کام تھے حضرت کا پسیلا مل جائے حضرت کا پیشاب کا خطرہ مل جائے ہماری نجات ہو جائے کیا صدیق اللہ نے صحابہ کو چنا صحابہ میں اشر مبشرہ کو چنا اشر مبشرہ میں چار خلفاء کو چنا چار خلفا میں صدیق کو چنا کائنات میں اس کی انسان نہیں مل سکتی وہ کھا کر گر جاتا ہے وہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے اے آقا کسی اور کو پیش کیجیے مجھ میں ہمت نہیں ہے آقا فرماتے ہیں صدیق آپ کو جانا پڑے گا جاتے ہیں اوتیا کتاب کتابی بھی فسو کا یہ حاصل اللہ تعالیٰ نام اعمال صدیق کے سیدھے ہاتھ میں دیتا ہے تب جان میں جان حضرت ابو بکر صدیق کو آتی ہے پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کی مطابقت کے اندر موافقت کے اندر اللہ نے عرش الہی سے فیصلے صادر فرمائے کیا مقام ہے ہمارے سجدوں کا کیا مقام ہے ہماری تلاوت کا کیا مقام ہے ہماری عبادت کا ہمارے ذکر و اسکار کا کیا ہے ہم دائی کیا ہے ہم امام کیا ہے ہم وائس کیا ہے ہم عمر ابن خطاب لوکان آبادی نبی الخانہ عمر اگر میرے پاس نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا چیخ نکل جاتی ہے عمر کی آخا کسی اور کو پیش کیجیے گا کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں حالت اللہ نے دنیا میں میں نے آپ کو بتایا جو مومن دنیا میں یوں کہتا ہے کہ مجھے جنت کے مزے آ رہے ہیں وہ مومن نہیں جب بنانے والے نے دنیا کو قید کھانا بنا دیا اب دنیا سجن للمومن دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے مانو نماز پنج وقتہ پڑھ لی ہم نے تحجد پڑھ لی اشراق کو پڑھ لیا ابابین کو پڑھ لیا اور چاش کو پڑھ لیا روزانہ دس پارے تلاوت بھی کر لیے حلال و حرام کی بھی تمیز کر لی کچھ تو سہارا لیکن یہ جسم جو اللہ نے دیا ہے آم کی حفاظت زبان کی حفاظت کام کی حفاظت دل کی حفاظت ایسی چیزیں یہ چور راستے ہیں ان چور راستوں سے ایک آم کے اندر پوری زندگی کی عبادت ضائع کرتا ہے شیطان یہ آنکھ محفوظ ہے غیر محرم کو دیکھنے سے یہ زبان غیبت سے محفوظ ہے گالیوں سے محفوظ ہے بد کلامی سے محفوظ ہے چول کوری سے محفوظ ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں اس بات کا بڑا اہتمام ہوتا تھا کہ کوئی فرد غیبت کرنے نہ پائے بہت واچ کیا کرتے تھے اہتمام کیا کرتے تھے اتنا سنگین گنا اتنا سنگین گنا غیبت کسی بھائی کی پیٹ پیچھے برائی بیان کرنا اس کے عیب کو بیان کرنا قرآن نے کہا اب احد کم اقلا میتن فکری تم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرآن نے قرار دیا اور ایسے نیکیاں کھا جاتی ہے غیبت جیسے چاٹ جاتی ہے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے لکڑیوں کو ایک تو آمان اس قابل نہیں کہ صدیق ڈر رہا ہے فاروق ڈر رہا ہے کلیم اللہ ڈر رہا ہے روح اللہ ڈر رہا ہے نجی اللہ ڈر رہا ہے سفی اللہ ڈر رہا ہے اور دوسرے یہ مصیبت کہ اتنا ایکٹیو اور حساس اور نازک مسئلہ بنایا کہ ذرا سی بات پر یہ صحیح نیکیاں میں جل کر بسم ہو جاتی ہیں کوئی غیبت کرتا حضرت پر اگر مجھے غیبت کرنا ہے یا سننا ہے میری ماں کی کروں گا میرے باپ کی کروں گا اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کی غیبت کی جاتی ہے غیبت کرنے والا اپنے نیک اعمال کو ان کے کھاتے میں ٹرانسفر کر دیتا ہے کہاں حفاظت ہے فرمایا کہ گھر کی چیز گھر میں رہے گی ارے میری نیکیاں میرے نماز ماں کے کھاتے میں جائیں گے گھر کی چیز گھر میں رہے گی میری نیکیاں باپ عبت کرنا ہے میری ماں کی کروں گا میرے باپ کی کروں گا کہاں زبان کی حفاظت اور آنگ کا مسئلہ تو اتنا خطرناک ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی ٹی وی کے بارے میں فتوا دیتا ہے تصویر کے بارے میں ویڈیو کشی کے بارے میں فتوا دیتا ہے تو جیسے وہ دینے والا موری الزام ہوگا ارے شیخ الحدیث ویڈیو پکڑتا ہے شیخ التصویر کیمرہ کشی کرتا ہے مدرسے کے جلسے کے اندر ویڈیو گرافی کی جاتی ہے میوزک کا استعمال کیا جاتا ہے اور بڑے بڑے مدرسوں کے محتمل اسٹیج پر بیٹھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں اگر کوئی سور آ جائے وہ خاموش رہتے اگر کتے کا گوشت پکا کر پلیٹ کے اندر ڈالا جائے وہ خاموش رہتے میوزک کا دھن بجایا گیا کیمرے کا استعمال کیا گیا ویڈیو کا استعمال کیا گیا تو کس کھیت کا ملی ہے ندوا کا محتمل زبان پر لگام ہے حیدرآباد کا عالم فقی سنگار کا منعقد کرنے والا ناظم زبان پر لگام ہے اڑیسہ اور بہار کے عمارت شریعہ کا قاضی مفتی نظام الدین زبان پر لگام ہے اس دنیا میں زبان پر لگام کسنے والا یہ دنیا باطل کی دنیا ہے یہ دنیا فرعون کی دنیا ہے یہ دنیا جھوٹوں کی دنیا ہے یہ دنیا شرابیوں کی حرابیوں کی زانیوں کی بدکاروں کی عزت کی جانے والی کی دنیا ہے کہاں ہے دنیا اسامہ کی عزت کی جانے کی کہاں ہے دنیا ملا عمر کو میڈل دینے کی کہاں ہے دنیا باطل سے برسر پیکار ہونے والے طاقتوں کی ہمت افزائی کرنے کی ایک سرکل انسپیکٹر ایک کمشنر جسم کے خون کے قطرے قطرے کے اندر رشوت کا خون ملاتا ہے غریبوں کا خون ملاتا ہے دنیا اسے پرسکار دیتی ہے آواز دیتی ہے میڈل دیتی ہے اپنے جلسوں میں بلا کر اسے پھول مالا ڈالتی ہے اے رشوت خور کتے اے ظالم اے ستم کرنے والے اے ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹنے والے ابھی بجنور کی سرزمین کے اندر یو پی اتر پردیش رضوان نام کا ایک باشرہ مسلمان داڑی والا کسی جو ہے الزام کے اندر گرفتار کیا گیا اس کی داڑی کو مڈایا گیا اور آئی جی کے پاس شکایت کی گئی کہ تھانے دار نے داڑھی کو مڈا دیا تو آئی جی نے کہا ظاہر مسلمانوں خود جھوٹا قرآن جلا کر تم ہم پر الزام دھرتے ہو فساد کی آگ بھڑکاتے ہو تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے ایسے ظالم افسروں کے ساتھ آج مسلمان انفلس پیدا کر کر تعلقات پیدا کر کر یہ جھوٹی دنیا یہ مکار دنیا یہ یار دنیا یہ گھٹالوں کی دنیا یہ فریب کی دنیا یہ دھوکے کی دنیا یہاں عزت کسے چور کو زانی کو بدماش کو بٹالا کرنے والے کو رشوت لینے والے کو اور ایک اسامہ جس نے اپنی مان اپنی دولت اپنی عائش کی زندگی داؤں پر لگا کر غریبوں کی مدد کرتا رہا غاروں کے اندر غریبوں کی زندگی بسر کرتا رہا فقیروں کی زندگی بسر کرتا رہا حرمین کی تعمیر میں جس نے حصہ لیا مساجد مدارس خانقاہوں کی تعمیر اور ترقی میں جس نے حصہ لیا اور جس نے وقت کے فرون کو للکارا ارے امریکہ کو ظالم کی شناخت کس نے دی چائنا ایک ملک بھوٹان ایک ملک اور انڈونیشیا ایک ملک پاکستان ایک ملک عرب ایک ملک یو ایس اے بھی ایک ملک ہم یہی جانتے تھے بھلا کرے اللہ کروڑ رحمتیں اس شہید کی قبر مبارک پر نازل کرے کہ اس نے نشانی بتائی اور امریکہ جیسے شہد کہتے ہیں مٹھاس کا تصور ایلوا پھل کہتے ہیں کڑوے کا تصور آگ کہتے ہیں گرمی کا تصور برف کہتے ہیں ٹھنڈک کا تصور آج اگر کسی کو ظالم کی گالی دینا ہو ظالم کہنے کی ضرورت نہیں کیا تو امریکی کتا ہو گیا لاکھ ظالم اور ظلم ایک طرف اور یہ ایک طرف کس نے دنیا کو شناخت دی کہ امریکہ فرون ہے امریکہ ظالم ہے امریکہ دجال ہے یہی اللہ کا بندہ تھا اللہ کے بنا دنیا بھر کی سائنس اور ٹیکنالوجی رہ کر گیارہ سال تک اس کی پرچھائی کو معلوم نہ کیا آج صبح میں ایک حدیث پڑھی گئی ہر مومن کو موت سے کراہت تو ہوتی ہے ایک طبی چیز ہے اللہ سے ملاقات کا شوق ہے حضرت بلال سے ملاقات کا شوق ہے حضرت عثمان غنی کے دسترخوان میں افطاری کرنے کا شوق ہے سب کچھ ہے لیکن ڈر ہوتا ہے کہ روح کیسے نکلے گی کاتمہ کیسے ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس مومن کے دل میں جب تک دنیا کی نفرت نہیں ڈالیں گے اور دنیا اسے مچھر کا پر نظر نہیں آئے گی اسے سور کے پاخانے کا کیڑا نظر نہیں آئے گی اور دنیا ایک مری ہوئی چیز اور مرا ہوا مردہ اسے نظر نہیں آئے گا اور جب وہ دنیا کو یہ سوچے گا کہ دنیا کی رشتہ داریاں بیکار دوست بیکار متعلقین بیکار اور دنیا گندی دھوکے کا گھر تب اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نفرت کے بعد آخرت کی محبت اور جنت کے حوروں سے نکاح کر کر اسے اس دنیا سے اسے بلاتے ہیں حضرت اسامہ نے زندگی میں چاہا تھا کہ امریکہ کو فران بنا کر پیش کرنا وہ کامیاب ہو گئے آج مصر کی تحریک آج ٹیونس کی تحریک آج لیبیا کی تحریک آج بحرین کی تحریک اسامہ دیکھ کر چلے گئے اپنی زندگی کے اندر وہ یہی چاہتے تھے وہ یہی چاہتے تھے یہ امریکہ مخالف تحریک دنیا کے چپے چپے میں ہو اور یہ مسلم حکمران جو امریکہ کے پالتو کتے ہیں یہ ان کا خاتمہ ہو اللہ تبارک تعالیٰ شہید کی ہر حسرت کو پورا کرتا ہے حضرت اسامہ نے مصر کی تحریک کو دیکھ لیا بحرین کے انقلاب کو دیکھ لیا اور تینس اور لیبیا کی تحریک کو دیکھ لیا جو چاہتے تھے آج امریکہ ایک گالی کا نام ہے آج امریکہ ایک ظلم اور تشدد کا نام ہے آج امریکہ کا نام ہے وہ تھا حسرتوں والی زندگی امیدوں والی زندگی کے اندر تھا کامیاب زندگی کے اندر تھا اور وہ گیا مراد با مراد ہو کر گیا اور اس کی حسرت تھی کاش تھی کہ وہ ان ظالموں کے ہاتھ نہ لگے اللہ نے اس کی دعا کو سن لیا کہ اس کے خون کا قطرہ بھی امریکہ کو نہ لگا اس کے ہاتھ لگنے سے پہلے آسمان سے جنت کی ہرے آ کر اس کی روح کو لے کر آسمان کی طرف چلی گئی رب کائنات آ کر اسامہ کی روح کو لے کر اپنے عرش کی طرف لے کر چلا گیا کچھ نہیں لگا ایک ایسی جگہ اسامہ چلا گیا کہ آج امریکہ کی گولی آج امریکہ کا ہتھیار آج امریکہ کی سائنس آج امریکہ کی ٹیکنالوجی وہاں پہنچنے سے قاصر ہے سچ کہا ایک امریکی پروفیسر نے کہ زندہ اسامہ سے زیادہ مردہ اسامہ زیادہ خطرناک ہے اسامہ ایک ستارہ تھا وہ کہکشاں بن کر ان کی امیدوں پر پانی پھیر گیا اور رہتی دنیا تک ایک جہاد کا نشان بن گیا ایک جامع شہادت کا نشان بن گیا ایک حق کا برداری کا نشان بن گیا ایک باطل سے ماری کا اور ٹکر لینے کا نام بن گیا رہتی دنیا تک جب تک وقت کے فرعون سے ٹکر لینے کی بات کہی جائے گی سابا کا نام لیا جائے گا رہتی دنیا تک باطل کو اس کے انجام تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی اسامہ کا نام لیا جائے گا رہتی دنیا تک معاذ اور معاوض اور صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو اس امت کے اندر اور اس نوجوان طبقے کے اندر پیدا ہوتے رہیں گے اسامہ کی شہادت انہیں ایک نئی تحریک اور ایک نئی قوت اور ایک نئی استعداد دیتی رہے گی زندہ تھا کامیاب اور اللہ کے پاس گیا کامیاب ہو کر گیا یہ دنیا کے کتے ہیں کہتے ہیں امریکہ کامیاب ہو گیا اسے ہر آئے دن تابوت اصول کرتے کرتے ناکامیوں کے اندر ایک چھوٹی سی اسے خوشی محسوس ہوئی لیکن ابھی ایک سو انتیس تابوت افغانستان سے وہ موصول کر چکا ہے ابھی بہت سارا قرض باقی ہے نائن الیون کے زخم کو ابھی اس کا مندمل نہیں ہوا ابھی اس کا زخم چکنا چور نہیں ہوا کہ حضرت اسامہ کی شہادت نے اسے دوسرا زخم دے دیا ہے اب وہ اپنی موت آپ مرے گا اور اپنے انجام کے اندر آپ چلا جائے گا حضرات جب تک ہم دین سے وابستہ رہیں گے اللہ کے دین سے جڑے رہیں گے قرآن سے جڑے رہیں گے حدیث سے جڑے رہیں گے اور دنیا کی محبت اور دنیا کی غلادت اپنے دل سے نکالیں گے بیوی کی محبت اولاد کی محبت دولت کی محبت زمین کی محبت پتھر کی محبت خاندان کی محبت قبیلے کی محبت من کان علی اللہ کان اللہ اولا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے سو مرتبہ امریکہ اپنی طاقت کے ساتھ اپنی و ٹیکنالوجی کے ساتھ ہزاروں مرتبہ جنم لے اسامہ کی پرچھائی کو خربوں ڈالر خرچ کر کر گیارہ سال تک کیا کرتا رہا یہ رب نے دکھایا کہ اگر تم اللہ کے ہو گئے تو پھر وقت کی صحیح سو ٹیکنالوجی کا مالک وقت کا پیام وقت کا نہ ناربک العلا کا دعویٰ کرنے والا تمہارا بال بینا نہیں کر سکتا مسلمانوں آج اس گئی گزری حالت کے اندر اس گئی گزری دنیا کے اندر آبال کیا ہے ہمارے نماز روزہ حج عمرہ صدقہ خیرات کیا حیثیت ہے ہماری ہے کوئی حیثیت اللہ اکبر اللہ آخا کے جوتوں کے صدقے میں قبول کر لے تو قبول کر لے ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ جہاں روح اللہ صفی اللہ کلیم اللہ علیم اللہ کانپ رہے ہو وہاں میں اور تو کامیاب ہو جائے جہاں حضرت فاطمہ رو رہی ہو نے کان میں ایک بات کہی مثال مبارک کے بعد صحابیات نے پوچھا ازواج متحرات نے کیا بات کہی تھی فرمایا بیٹی اگر بنگلہ چاہیے لے لے کوٹی چاہیے لے لے دولت چاہیے لے لے باغ چاہیے لے لے کل ایک تیرے نامہ یا مال میں سبحان اللہ کی ضرورت ہوگی اور بیٹی اگر تو یہ کہے گی کہ میرا باپ محمد تھا میری رب کی عزت و جلالت کی قسم تیرا باپ محمد ہونا کامیاب نہیں ہو سکتا یہ کام نہیں آ سکتا اللہ اکبر وہ و نسائی اہلی جنتی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ان کو آقا کا امام الانبیاء ہونا سید الس ہونا سید الجن ہونا شافی محشر ہونا ساخی کوثر ہونا کام نہیں آ سکتا جس جورو کی غلامی کے اندر اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو یہ بال نہ بنائے یہ بھوت نہیں لگے یہ آنکھ صاف نہ کرے یہ پیپ کا چشمہ لگے یہ منہ کو صاف نہ کرے یہ بدبو کا ڈھیر لگے کتوں کب سمجھو گے کب سمجھو گے ہر کوئی جورو کا غلام اسی جورو کی غلامی کے لیے نماز چھوڑی جا رہی ہے اسی جورو کی غلامی کے لیے حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑا جا رہا ہے اسی جورو کی غلامی کے لیے دنیا کی پوجا کی جا رہی ہے گاڑیاں ایک سو بیس کی رفتار ہاں جہاد کرنے جا رہا ہے بدر کے میدان جا رہا ہے نوجوان تیری ضرورت ہے بابری مسجد کو تیری ضرورت ہے بیت المقدس کو تیری ضرورت ہے گمبد خزرا کو تیرے گاڑیوں کی رفتار اور تیرے گاڑیوں کی منزل کیوں کلب ہے کیوں تھیٹر ہے کیوں سنیما ہے کیوں دولت کا کارخانہ ہے سب کی تقدیر خدا نے سور کی روزی کو لکھا کتے کی روزی کو لکھا کبے کی روزی کو لکھا پرندوں کی روزی کو لکھا محمد کے غلام ماں کے پیٹ میں تیری روزی کو رب لکھنا بھول گیا روزی کا کتا یہ ڈیڑھ بجے آنے والے یہ نماز چھوڑنے والے یہ کال سینٹروں کے اندر رہ کر عورتوں کو گور گور کر احترام سے اپنی چھڈی کو ناپاک کرنے والے یہ مسلم عورتیں بنا کر سوار کر ڈھیروں چماروں کے آنکھوں سے زنا کے تیر اپنی بیٹی پر برسانے والے اپنی بہو اور بیٹیوں پر برسانے والے کیا خدا نے تمہاری تقدیر تمہارے ماؤں کے پیٹ میں نہیں لکھی تھی نبی جھوٹا حدیث جھوٹی پران جھوٹا ومامن دابتن فل ارد اللہ ہی رسکوہا اللہ کہتا ہے کہ زمین کے اندر جتنی جاندار مخلوق سب کو روزی دینا میری ذمہ داری ہے وہ اندھے کو وہ لوہے کو وہ لنگڑے کو وہ یہودی کو وہ عیسائی کو وہ امریکی کتے کو وہ غیروں کے پجاری کو وہ پیشاب پینے والے کو روزی دیتا ہے محمد کے غلام تجھے خدا نے بھلا دیا ایمان نہیں ہے چار سو بیسی قرض لے کر ڈبانا کریڈٹ کارڈ کے اندر دغا بازی کرنا نقلی مال کو اصلی مال بتانا کتنا بڑا گھابڑ اس زمین میں اس آسمان نے میرے رب کی قسم تجھ سے بڑا بے وقوف نہیں دیکھا ہوگا مت محمدیہ کا غلام دولت کے لیے جوڑوں کی غلامی کے لیے میرے آخا اپنی لخت جگر نور نظر جگر کے گوشے دل کی ٹھنڈک آنکھوں کا سرور سفر میں جاتے بیٹی کے گھر میں ہو کر جاتے سفر سے آتے بیٹی کے گھر میں ہو کر آتے فرمایا کہ بیٹی جو لینا ہے لے لے ایک سبحان اللہ کل محمد تجھے نہیں دے پائے گا صلی اللہ علیہ وسلم تیری جو روک کا پائے گی حیض و نفاذ کی پوٹلی رکھنے والی بھوتنے کی شکل اپنانے والی تجھے وقت سے پہلے تجھے بوڑھا کر دیا اس نے تیری دنیا بھی چھینی تیری آخرت بھی اس نے چھین لی ہم کیسے سمجھائیں ہم کیسے سمجھائیں ہندوستان آزاد ہو گیا انیس سو سینتالیس میں لیکن مسلمان جورو کی غلامی سے آزاد آج تک نہ ہو سکا اولاد کی غلامی سے آزاد نہ ہو سکا کیسے سمجھائیں تجھے کون سی چیز قیامت میں کام آئے گی یہ بیوی یہ اولاد یہ مال یہ دولت قارون کا خزانہ کام آیا پھر اور پچپن ہزار ففٹی فائیو تھاؤزینڈ سمجھتے ہیں پچاس پر پانچ ہزار ایک ایکڑ بیس ایکڑ سو ایکڑ زمین اپارٹمنٹ تیسرے مالے میں گھر نہ زمین پر نہ آسمان پر ادھر والا ہٹایا تو گیا اوپر والا سوراخ کر کے پیشاب کیا تو سر پر ٹپکا اس پر تیرا غرور پچپن ہزار شہروں کا مالک خدا نے مصر کے میوزک کے اندر لاش رکھا اور اللہ نے کلام پاک میں فرمایا کہ ہم نے اگلے لوگوں کے لیے اس کو نشانی بنا کر رکھا ہے دنیا کے طالب دنیا کے کتے جورو کے غلام دولت کے پجاری اگر سفر کر سکتا ہے تو مصر کا سفر کر تیرے باپ فیرون کی لاش کو دیکھ مصر کے ہر فیرون کو منی لگائی ہوئی ہے کیمیکل لگایا ہوا ہے لیکن فیرون کی لاش کو منی بھی نہیں لگائی اللہ کا قرآن زندہ ہے خدا کی نشا میں زندہ ہے میں اللہ کا ایک قدم تو حدیث کہتی ہے کہ اللہ دس قدم آئے گا یقیناً فتنوں کے سوت کے رشوت کے حرام خوروں کے اور وہ علماء جن کی زبان کے اندر قیامت کے دن اللہ آگ کی لگام لگائے گا وہ علماء جس کو حدیث کہتی ہے کہ باطل کو دیکھ کر جھوٹ کو دیکھ کر غلازت کو دیکھ کر اور ناحق کو دیکھ کر جو منکرات کو دیکھ کر روکے نہیں جانتا ہے یہ منکر ہے جانتا ہے یہ گناہ ہے جانتا ہے یہ باطل کا راستہ ہے جانتا ہے یہ جہنم کے لہو اور پیک کی طرف جانے والا راستہ ہے اگر نہیں روکتا میرے آقا نے فرمایا ایک بولتا شیطان ہے جو میوزک ہے تبلا سارنگی یہ لتا منگیشکر یہ اوشا یہ فلم میں گانے والے سنگر یہ بولتے شیطان ہیں اور وہ علماء وہ علماء جو مدرسوں کے جلسوں کے اسٹیج پر بیٹھ کر میوزک کو دیکھیں بھیڑوں کی عزت کو دیکھیں چماروں کی عزت کو دیکھیں ویڈیوگرافی دیکھیں کیمرہ کشی دیکھیں شریعت کے خلاف دیکھیں اور خاموش رہیں فلم میں کام کرنے والا سنگنگ کرنے والا گانے والا سارنگی استعمال کرنے والا اگر متقلی بولتا شیطان ہے حدیث نے کہا کہ یہ گونگے شیطان ہیں الشیطان الاخرس یہ شیطان گونگے ہیں یہ حدیث نے بتایا کیا ہو گیا تیری قوت ایمانی کو تیری غیرت ایمانی کو ارے دنیا والو من ترا حاجی بغیم تم مرا حاجی بغیم آپ سوچتے ہوں گے دارلوم ندوت العلماء کے محتمل صاحب اور تو کس کھیت کا ملی عمارت شریا اڑیسا بہار کے قاضی اور تو کس کھیت کا کیا وہ نہیں جانتے ارے یہاں بیٹھ کر میں تجھے حاجی کہوں من تورا حاجی بغیم تو مرا حاجی بغیم آپ مجھے حاجی کہے تیرے میرے حاجی کی ڈگری دینے سے اللہ کے یہاں تو نہیں ہو جاتے ارے اللہ کے یہاں حج کرنے سے حاجی نہیں ہوتے اللہ جس کا حج قبول کرے اور جس کا حج حج مبرور ہو وہ حد یہ ہوتا ہے یہ تو دنیا کہتی ہے یہ کلا مدرسے کے محتمین ہیں اللہ کے یہاں ان کا کیا مقام ہوگا یہ دنیا کہتی ہے امیر اسلام ہیں امیر قافلہ ہیں اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں یہ حدیث کے خلاف ہے یہ قرآن کے خلاف ہے کل تک یہی علماء اپنے مسند اکتا سے فتوا جاری کیا کرتے تھے حضرت ہماری شادی کی محفل کے اندر سسرال والے ویڈیو گرافی کرنا چاہتے ہیں حلال حرام آدھا حرام شادی کی محفل میں حرام اور تیرے سند دینے کی محفل کے اندر حلال تیرے باپ کے پاس جبرائیل آیا تھا ہم کیا گلا کریں شکوا کریں ڈینمارک کے ڈاکوؤں سے امریکہ کے کتوں سے دین کا مذاق اس عالمیت کے جھولے کے اندر اس داڑھی کے لبادے کے اندر میں کہتا ہوں اگر کوئی کہے حضرت یہ اچھا نہیں ہے بڑے بڑے عالموں کے خلاف آپ بول رہے ہیں ایک کام کرو ان عالموں سے ایک عدد فتوا کی تصویر حلال ہے ویڈیو حلال ہے اور دسترے جلسے دستار بندی کے اندر اسٹیٹ کا ترانہ گا کر میوزک کا دھل استعمال کرنا حلال ہے میں جمعہ کے دن محفل جمعہ کے اندر ممبر رسول کے اندر اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس کے بعد میں دین کا کام کرنا چھوڑ دوں گا کہ میں نے دین کو سمجھا ہی نہیں جاؤ آدھی سے فتوا لو محتمی ندمہ سے فتوا لو جاؤ کسی سنگار ارینج کرنے والے سے فتوا لو جھوٹوں کی دنیا مکاروں کی دنیا ایاروں کی دنیا بول بالا ہو رہا ہے قیامت کے دن پتا لگے گا قیامت کے دن پتا لگے گا اچھے اچھوں کے وکٹ گر جائیں گے اچھے اچھوں کے پتا پانی ہو جائے گا ہمارا اور آپ کا کیا کہنا مسلمانوں ایک قدم آگے بڑھاؤ اللہ دس قدم آئے حدیث ہے نہیں یہ کس لیے شراب پی کر باٹل مار کر دعا کر لیں زنا کر کر دعا کر لیں لائن مار کر اس کو ماں چکھا کر کر غیروں کے رحم کے اندر حرام کا لطفہ ڈال کر یہ دعا کرنے کے وقت یہ حدیث ہے نہ سلطان صلاح الدین کے قدم بڑھاؤ ٹیپو کے قدم بڑھاؤ محمود غزنوی کے قدم بڑھاؤ اشرف علی تھانوی کے قدم بڑھاؤ شاہ محمد الیاس کے قدم بڑھاؤ تم غلط سوچتے ہو اللہ دس قدم آئے گا چل کر آؤ اللہ دوڑ کر آئے گا دوڑ کر آؤ اللہ تمہاری زبان ہوگی کلام اس کا ہوگا قدم تمہارے ہوگے چلنا اللہ کا ہوگا کام تمہارے ہوں گے قوت سماعت اللہ کی ہوگی ہاتھ کا اشارہ تمہارا ہوگا اور قدرت اللہ کی ہوگی اس موجے کی طرف اس اڈوانی کی طرف اس ظالم کی طرف اس قرآن جلانے والے کی طرف ان ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹنے والوں کی طرف اشارہ تو کرو اللہ تبارک تعالیٰ بدر کی کیفیت نہ پیدا کرے کہ صحابی کہتے تھے کہ تلوار اٹھتی تھی چلنے سے پہلے کافر کا سر قلم ہو جاتا تھا یہ بن کر دکھاؤ اور گزشتہ ہفتے گجرات کے اندر احمد آباد میں ہمارا پروگرام تھا الحمدللہ ایک فکر لے کر ایک سوچ لے کر ہندوستان کے چپے چپے میں جا رہے ہیں اور الحمدللہ کامیابی مل رہی ہے یہاں کے لوگ کہیں کہ بنگلور میں جل سے نہیں ہوتے یہاں کے علماء گنتے نہیں رب گن لے رب قبول کر لے ہمیں ضرورت نہیں ہر جگہ الحمدللہ علماء مان رہے ہیں علماء تسلیم کر رہے ہیں ایک پیغام ہم لے کر جاتے ہیں اور اس علاقے کا ایک پیغام ہم وہاں سے لے کر قوم کے نام لے کر آتے ہیں گجرات کی سرزمین کافروں اور مشرقوں کے حوصلوں کی نشانی بن چکی تھی جیسے حضرت اسامہ علم شہادت بن چکے تھے حضرت اسامہ بہادری کا نام تھے حضرت اسامہ جورت کا نام تھے حضرت اسامہ شجاعت کا نام تھے حضرت اسامہ داطل سے برسر پیکار ہونے کا نام تھے گجرات کی سرزمین کے اندر ان ظالموں نے کیا مسجدوں کو خاک کیا کیا مدرسوں کو تباہ کیا کیا علماء کو گرفتار کیا کیا مفتیان کرام کو سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا کیا انہوں نے دکانوں مکانوں اور کارخانوں کو آگ لگائی جیسے حضرت اسامہ جرت کا ایک نام بن گئے آج کافروں کی زبان پر گجرات ایک گالی بن گئے آج کا کافر دنیا کے مسلمانوں کو گجرات کے حوالے سے گالی دیتا ہے اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے اگر تم گنگا جمنا کو پوتر نہیں جانو گے تو ہم تمہارا حشر وہ کریں گے جو گجرات کا تھا ہم تمہاری گلی کوچوں کو گجرات کا انجام سے دو چار کر دیں گے اللہ تیری قدرت بھی نرالی تیری شان بھی نرالی مالا مالا تو نے ابراہیم کے نمرود کو خاک آلود کرنے والا موسا کے فرعون کو ملیا میٹ کرنے والا میرے محبوب کے ابو جہل ابو لہب کو ذلیل کرنے والا اللہ محمد کے جوتوں کے صدقے میں آج بھی اس امت کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ کر رہا ہے مسلمانوں اس گئے گزرے عمل کے ساتھ ابھی ہم نے کشکشی داڑھی رکھی ابھی ہم نے جماعتوں میں جانا شروع کیا ابھی ہم نے خانخواہوں کو ہم نے ایک نئی سی دکھائی ایک نئی راہ دکھائی ابھی ہم نے جمعہ کو ایک نیا رنگ دیا ایک نیا انداز دیا ابھی ہم نے کالجوں کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر نماز کی ایک جھلک دکھائی تعلیم کی ایک جھلک دکھائی یقیناً بدر کے مقابلے میں انہیں کے مقابلے میں صحابہ کے عمل کے مقابلے میں یہ سمندر کے سامنے چڑیا کی چونچ کو لگنے والا پانی کی بھی حیثیت نہیں رکھتا لیکن جب چڑیا کی چونچ کی پانی پر اور اس ذرے پر خدا کی قدرت خدا کی نصرت اور خدا کی مدد نچھاور ہے تو تم جب ندی بن جاؤ گے تم جب تالاب بن جاؤ گے جب تم اپنی ندیوں کی دھارا سمندر سے دلا دو گے میرے اللہ کی قسم اس کفر کا وجود ختم ہو جائے گا اس شرک کا نام و نام نشان مٹ جائے گا یہ یہودیت یہ عیسائیت یہ زندہ درگار ہو جائے گی ان گئے گزرے اعمال کے ساتھ گجرات کے اندر وہاں کے علماء کہتے ہیں کافروں کے حق میں وہ فساد عذاب بن کر آیا لیکن مسلمانوں کے حق میں وہ فساد بھی رحمت بن کر آیا کہا کیسے مسلمان سود لیتا بھی نہیں اور مسلمان سود دیتا بھی نہیں اور جو لیا دیا وہ عذاب کا شکار ہوا فسادات کی وجہ سے ہندوؤں کی ملے احمد آباد کا جو کاٹن ہے اور سوت ہے وہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے وہاں کی ملے اور وہاں کا سوت پوری دنیا بھر میں مشہور ہیں بڑے بڑے کافر روسا اور مشرق اس کے مالک تھے فسادات کے بعد جب کرفیو لگا فسادات کے بعد حالات خراب ہوئے فسادات کے بعد جب ان کارخانوں میں کام کرنے والے ملازمین کو جیل میں ڈال دیا گیا تو ان کے جو کارخانے چل رہے تھے وہ انٹرسٹ لون اور سوت کے بلبوتے پر کارخانے بند ہوئے تو پھر سوت پر سوت چڑھتا گیا حتیٰ کہ یہ کارخانے بیچ کر زمینیں بیچ کر ان کو وہ سوت چکانا پڑا ایک عذاب ان پر یہ آیا اللہ نے ان کی معیشت کو اللہ نے ان کی دنیا کو تباہ کر دیا برباد کر دیا انہوں نے ٹھیلے کے اندر کیلا بیچنے والے فروٹ بیچنے والے چڈی بنیان بیچنے والے کپڑا بیچنے والے ان کو جلایا الحمدللہ مسلمانوں کی جماعتوں نے اور دنیا بھر کی مسلمانوں کے اہل سروت نے گجرات کے ان ٹھیلے والوں کو اتنا مال دیا اتنی دولت دی اتنا روپیہ دیا کہ آج ان کے پکے کارخانوں کے وہ مالک بن گئے جن کے کچے مکانات تھے ہمیں علماء نے بتایا یہ لوگ جھوپڑیوں میں رہتے تھے الحمدللہ انگلینڈ کے امریکہ کے آسٹریلیا کے ہندوستان کی تنظیموں نے ان کی مدد کی آج یہ پختہ گھروں میں رہ رہے ہیں الحمدللہ اس گئی گزری حالت کے ساتھ بھی اللہ کی مدد اللہ کی نصرت آج اللہ کی قسم میں دیکھ کر آیا ہوں اگر آپ میری بات پر اعتبار کر سکیں تو کر لیجیے گا ایک ایک وہ ظالم ایک ایک وہ ظالم ایک ایک وہ خونخار بھیڑیا کہ جس نے مسلمانوں کی صفوں کے اندر ٹوٹ پیدا کی جس نے مسجدوں کو ہاتھ لگایا مدارس کو آگ لگائی اور مسلمان ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹا میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم ایک ایک افسر کے لالے پڑے ہوئے ہیں صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد کوئی گارنٹی نہیں کہ دوپہر سے پہلے وہ گرفتار ہو سکتا ہے دوپہر کا کھانے کے بعد کوئی گارنٹی نہیں شام سے پہلے گرفتار ہو سکتا ہے خود حکومت ان کی سلطنت ان کی مودی ان کا بی جے پی کی پالیسی لیکن ایسے لپیٹے کے اندر آ گئی کہ خود ان کی صفوں میں دڑاڑ پڑ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف وہ جو کمیشن قائم کیا گیا انصاف کا اس کے اندر جا کر بیان دینے لگے بڑے بڑے وہ افسر جنہوں نے مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگائی اور جنہوں نے ہماری ماں اور بہنوں کی آبروں کو لوٹا اللہ کی قسم اس وقت وہ جیلوں کے اندر بند ہیں احمد آباد کے اندر ایک سرکل انسپیکٹر تھا مہدوی فرقے کا اشرف چوہان جس کا نام مہدوی ایسا ننگا ناچ ناچا کسی داڑھی والے کو دیکھتا پکڑ لیتا کسی مدرسے کے معلم استاد کو دیکھتا پکڑ لیتا مسلمانوں ایک روپے میں ایک پیسے کی عبادت ہم نے اللہ کو نہیں دکھائی ہم نے سو روپے کے اندر ایک پیسے کی غلامی آخا کی ہم نے آخا کو نہیں دکھائی آج یہ حالت ایک ایک افسر ایک ایک کتا دہشت کی زندگی حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامد ہم العالیہ تشریف لائے ہوئے تھے آپ جانتے ہیں کہ ملک کا قانون ہوتا ہے کہ ملک میں اگر باہر ملک کا کوئی عالم یا کوئی وزیٹر آتا ہے تو ویزے کے اندر تمام تفصیلات دینی پڑتی ہیں بنگلور میں اتنے دن دیوبند میں اتنے دن اور گجرات کے فلاں علاقے میں اتنے دن بنگلور کے فلا علاقے میں اتنے دن تو چھتیس کلو میٹر کے دائرے سے وہ باہر نہیں نکل سکتے جہاں وہ ایریا لکھایا جاتا ہے اگر شیواجی نگر لکھایا گیا اگر جے نگر لکھایا گیا تیس پر چھ کلومیٹر کے دائرے سے اوپر نہیں جا سکتے حضرت معلوم ہوا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جانا چاہا تو نہیں جا سکے قانون نے اجازت نہیں دی تو چنا کے گجرات کے ایک علاقے میں حضرت کا بیان طے ہو گیا مجلس سج گئی سینکڑوں کلومیٹر سے لوگ حضرت کے دیدار کے لیے آ گئے اب وقت پر وقت ہو رہا ہے نو بجے کا وقت سوا نو ساڑھے نو پونے دس دس لوگوں کی بےتابیاں بڑھ رہی ہیں لوگوں کی الجھنیں بڑھ رہی ہیں حضرت کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے حضرت کا دیدار کرنے کے لیے احمد آباد کے حضرت مولانا حبیب صاحب جو ہمارے میزبان تھے پچھلے سفر میں فرماتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت جلسے میں تو دور کی بات آپ کے علاقے میں بھی نہیں آ سکتے اللہ آپ کے آنے کو قبول کرے آپ نے نیت کی اللہ نے آپ کو اجر دے دیا اللہ نے آپ کو ثواب دے دیا کچھ قانونی اڑچن ایسی ہے کہ حضرت نہیں آ سکتے یہ وضاحت کر دی بہرحال لوگ مایوس ہو کر یا نا امید ہو کر جو ہوتا تھا وہ چلے گئے لیکن فرماتے ہیں حضرت مولانا حبیب صاحب کہ میں نے ایک افسر کو فون کیا یہاں کی اجازت کے لیے اور میں نے حوالہ یہ دیا کہ بڑے اللہ والے آ رہے ہیں دیکھو اگر یہ دعا کریں گے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا اتنے کل جو داڑیوں سے چر رہے تھے مسلمانوں سے سڑ رہے تھے جیلوں کے اندر جوتا مار کر کے ہرے تھے تمہاری دعائیں کیا ہوئی یا اشرف چوہان کمینہ مہدوی ایک ایک مسلمان کو پکڑ کر کہتا جاؤ خانخواہ میں لا الہ اللہ کی ضرب لگاؤ دیکھو میرے ڈڈے سے تمہیں کون بچائے گا میرے جوتے سے تمہیں کون بچائے گا پیاسا رکھا جاتا مانگنے پر پیشاب کیا جاتا مانگو اپنے رب سے مانگو اپنے خدا سے مانگو اپنے مدرسوں سے مانگو حرام پن کے اندر انتہا کر دی تھی لیکن خدا کے آداب کا ایسا شکار کہ کل وہ مجسٹریٹ تحصیلدار جو حکم دیا کرتا تھا آرڈر دیا کرتا تھا مسلمانوں کی گرفتاری کا اس نے کہا اگر یہ بات ہے کہ اللہ والے ہیں اور ان کی دعا سے میرا بیڑا پار ہو رہا ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کتنا عزیز ہو گیا وہ بھی نہیں ہوئی بات کی بات ہے یہ بات کی بات ہے لیکن اتنا عجیز ہوا کہ اس فائل کو ہوم منسٹری تک اگلے افسروں تک اس نے پیش کیا اور جب اس نے دیکھا کہ پاکستانی عالم نہ بابا یہ تو بڑی سخت مجبوری ہے یہ پاکستانی چھوڑ کر امریکہ کے وائٹ ہاؤس سے آتا تو میں اجازت دلا لیکن آجز تو ہوا حضرت کی دعاؤں کا محتاج تو ہوا یہ اشرف چوہان آؤ میں بتاتا ہوں ظالموں ظالموں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والوں مسلمانوں ایک قدم تم آ کر بتاؤ پوری دنیا میں اسلام کے پرچم لہرانے کی اس حقیر کی ذمہ داری ایک قدم آؤ چھوڑو غلامی کو چھوڑو مال کو چھوڑو دولت کی پوجا کو ہرس کو حوث کو حسد کو بس کو کیڑے کو کچھ کام نہیں آتا کچھ کام نہیں آتا میری مانو ذرا ہو کر بتاؤ گجرات کے فساد کے بعد ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا گجرات میں کیا مسلمانوں کے محلے الگ ہوئے پردے کا نظام آیا سوچ سے بچے کانوینٹ تعلیم کو چھوڑ کر مسلم اسکول کانوینٹ قائم ہوئے مدارس کا جال بچھا گلی گلی چپے چپے کے اندر لڑکیاں حافظ لڑکے حافظ مسلمان نوجوان جو نہار پیٹ حجام کی دکان میں جا کر داڑھی مڈایا کرتا تھا آج باشرہ ہو گیا اس کا چہرہ نبی کے نور سے منور ہو گیا اس کا چہرہ ایک تبدیلی آئی ایک انقلاب آیا آج مودی کی زمین کے اندر بی جے پی حکومت کے سائے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نورانی مجید کے خطیب کو طلب کیا جاتا ہے تو وہاں کتنا انقلاب آیا ہوگا یہاں بنگلور کے اندر کسی مسجد میں بیان رکھنے کمیٹی سو مرتبہ سوچتی ہے محلے والے کئی مرتبہ فیصلہ لیتے ہیں اور کئی جگہ پورے انتظامات کر کر کوئی ان کو انجیکشن دیتا ہے وہ امریکہ کے خلاف وہ بی جے پی کے خلاف وہ کافروں کے خلاف بولتا ہے پھر کفر کے ماحول میں آ کر جلسے کینسل کرتے ہیں اگر سال بھر کے جلسے میں گجرات کی سرزمین کو دوں میں دے سکتا ہوں میرے پاس تاریخیں نہیں یہ انقلاب آیا یہ بدلاؤ آیا جذبہ جہاد پیدا ہوا دین کی طرف آئے انہوں نے سوچا ہمارے مقدر میں مرنا ہمارے مقدر میں جیل جانا ہمارے مقدر میں عورتوں کے آبرو لٹانا تھا کیوں نہ ہم اسلام کے لیے کام کر کے یہ کام کرتے یہ بھاؤنا پیدا ہوئی یہ سمجھ پیدا ہوئی اور اللہ نے ان کے اس عمل کو قبول کیا نتیجہ یہ ہوا کتنے دن بکری کی ماں خیر منائے گی میں اسی لیے کہتا ہوں تلوار اے کے فارٹی سیون اور لشکر طیبہ جیش محمد القاعدہ سے جڑنے کی ضرورت نہیں آ جا تو اللہ کا ہو جا میرے محبوب کے غلامی کا توق ڈال لے دیکھ وہ اشرف چوہان کتا جو کل بھوکا کرتا تھا داڑی والوں کو دیکھ کر امامے والوں کو دیکھ کر جوتا مار مار کر کہتا بلا اپنے رب کو بلا اپنے محتمین کو قرآن پڑھ کر دکھا اور رام کا نام لیے بغیر غیروں کا نام لیے بغیر چھوڑتا نہیں تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی عجیب و غریب بیماری دی ایسی عجیب و غریب بیماری دی کہ گجرات کے اندر جو سول ہاسپٹل ہے ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل یہ کم بخت مودی اپنے اس ہتھیار کو بچانے کے لیے شطرنج کے اس مہرے کو بچانے کے لیے امریکہ برطانیہ آسٹریلیا دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو بلا دیا کہاں اس کا علاج کہاں اس کا علاج جس ماں کی آبرو لٹی اور اس کے دل سے آہ نکلی اور جس کا ٹھیلا جلا اس کے دل سے آہ نکلی اور جس نوجوان کو پیٹا گیا اس کے دل سے آہ نکلی اس آہ کا علاج امریکہ کے ڈاکٹر کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے آسٹریلیا کے جو ہے سرجن کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے یہ وہ آ ہے جس سے میرے رب کا عرش کام جاتا ہے آجا مسلمان جگ جا جگ جا اللہ کا ہو جا دین کا ہو جا غلامی کو طلاق دے دے نہ بیوی نہ اولاد نہ بھائی نہ ماں نہ باپ نہ کارخانے نہ سلطنت نہ حکومت اللہ کا ہو جا اللہ کا ہو جا اتنا ہو جا جیسا کہ اسامہ ہو گیا تھا کیا کمی تھی دولت کی کیا کمی تھی مال کی کون سی دنیا کی فلم میں کام کرنے والی کتیا میرا اسامہ چاہے اس کے بسترے کی زینت نہیں بن سکتی تھی دولت کے بل بوتے پر کون سی رنڈی کا سودا نہیں ہو سکتا کون سی ہیروئن کا سودا نہیں ہو سکتا کام سی جسم کی نمائش کرنے والی اپنے جسم کو پیش نہیں کر سکتی تھی لیکن تلاوت میں ذکر میں جہاد میں امت کی فکر میں آخا کے درد میں غم میں ڈوب کر جس نے پردیسی زندگی گزار کر پردیسی شہادت کو گلے لگائی اے اسامہ تجھ پر خوشخبری ہو سلامتی ہو اللہ کی رحمتیں برکتیں اور تیرے لیے شہادت کہ میرے محبوب نے کتنے جیسے لوگوں کے لیے چودہ سو سال پہلے بتلا دیا کہ بدل اسلام و غریبا وسا کما بدا کہ اسلام اجربی حالت کے اندر دنیا میں آیا ابو بکر کی شکل میں عمر کی شکل میں امریکہ کی قوت کیسر و کسرا کی طاقت کی شکل میں نہیں آیا غربت بلال کی شکل میں آیا سنیا کی شکل میں آیا خباب کی شکل میں آیا بس یعود کما بدا میرے آقا نے فرمایا لوٹ جائے گا ایسے جیسے وہ بنا تھا شروع میں اب غریب ہے اسلام اب غریب ہے اسلام کے علمبردار اب غریب ہے اسلام کے تعلق سے حق بولنے والے اللہ کلیمت اللہ والے ملا عمر غریب ہے اسامہ غریب ہے لیکن میرے نبی نے فرمایا تو با لل ہو رہا با تو لل ہو رہا با امریکہ تو کیا آسکر اوارڈ دے گا تو کیا بل دے گا ساخی کوثر شافی محشر نے چودہ سو سال پہلے اس کے گلے کے اندر میڈل ڈال دیا تھا تو لل ہو رہا با تیرے لیے خوشخبری ہو میرے آقا نے دے دیا جسے خوشخبری کا تمغہ دے دیا ہو کیا دنیا اسے ہلاکت اور بربادی کہہ سکتی ہے اٹھ جاؤ جگ جاؤ دیکھو ذرا سا جگہ گجرات ایسی خطرناک بیماری گواہ ہیں جنہوں نے اس بیماری کو دیکھا جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے اس موزی نے مردود نے دلی کی بڑی ہاسپٹل کے اندر سرکاری خرچ پر کئی لاکھ روپے دے کر علاج کرنا چاہا ہاسپٹل والوں نے کہا اس خبیص کتے اشرف چوہان کو ہم ہاسپٹل میں رکھیں گے اس کے وائرس سے دوسرے لوگ بیمار ہوں گے ابو لہب اجسا کی بیماری پیدا ہوئی ڈاکٹروں نے حکیموں نے کہا اس کو گھر میں رکھو گے اور لوگ بیمار ہوں گے مرے ہوئے کتے کی طرح ابو لہب کے بیٹوں نے لاٹھیوں سے باندھ کر سڑے کتے کی طرح کھینچ کر اسے لے گئے میرے اللہ نے ابو لہب کے واقعے کو دوہرا دیا اسلام مسلمان دشمن اشرف چوہان کے قصے کو ابو لہب کی شکل میں پیش کر دیا کہ دلی کی میڈیکل سائنس کالج نے اس کو جب دتکار دیا دلی سے گجرات لاتے ہوئے آخری سانس لے کر وہ لانت ملون آدمی جہنم رسید ہو گیا واسل جہنم ہو گیا ایک ایک فرد ایک ایک فرد اور جن لوگوں نے ہمدردی کی اور جن لوگوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے آج انہیں عزت سے نوازا اللہ نے اس وقت جنہوں نے صبر کے پیمانے کو تھامے رکھا آج اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو نچھاور کر دیا ظالم بچ کر نہیں جا سکتا دنیا والوں کو پوچھو گجرات سے کوئی کاروباری آئے تاجر آئے کارخانے کا مالک آئے اس سے پوچھو آپ اشرف چوہان نام کا کوئی کتا بھونکتا تھا کوئی ابو لہب کا سانی تھا کوئی فرون کا جانشین تھا وہ عذاب دیا کہ جسم میں کیڑے بدبو پوری حکومت لگ گئی اس کے علاج میں میرا اللہ کی مرضی نہیں تھی ذلت کی موت ابو لہب کی موت وہ مر کر چلا گیا ایک ایک پولیس افسر ہوم منسٹری کا ایک ایک افسر خود مودی پتا نہیں کہ کب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے ذرا سا بدلا انقلاب آیا ٹرننگ پوائنٹ آئی پردہ آیا حیا آئی مدرسوں کا جال بچھا جماعتوں کا رجحان ہوا داڑھی رکھنے کی ترغیب ہوئی مسلمانوں اگر ہم دس قدم چلیں گے دوڑیں گے ہمارے ساتھ اللہ کی مدد اللہ کی نصرت کتنی نہیں آ سکتی ہر زلیل کا یہی انجام ہونا ہے طے ہے کات بن اشرف ایک آقا کا دشمن تھا انفرادی اجتماعی کہیں موقع دیکھتا آقا کے خلاف بکتا آپ کے ازواج متحرات پر تہمتیں لگاتا الزامات لگاتا صرف اس کی زندگی کا مشین یہ تھا کہ آقا کو گالیاں دیں اور دین کو رسوا کریں چنانچہ آقا ایک دن فرمانے لگے کوئی کاب بن اشرف کی خبر نہیں لگا حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے آپ آپ حکم تو دیجیے گا اشارہ تو فرمائیے کہا کہ ٹھیک ہے جائیے جو چاہے آپ کیجیے گا محمد بن مسلمہ ہوا بدل کر کاب ابن اشرف کے قلعے میں گئے اور جا کر کہنے لگے کہ یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں تنگ کر رکھا ہے ہمارے بتوں کو گالی دیتا ہے میاں بیوی میں تفریق ڈالتا ہے اولاد اور ماں باپ کے درمیان جدائی پیدا کرتا ہے کاب ابن اشرف نے کہا اتنا ہی نہیں تم میری طرف دوستی کا قدم بڑھاؤ میں اور راز کی باتیں بتاؤں گا ہاں, ہاں، کاب ابن اشرف یہی تو چاہیے تھا یہ کہہ کر ان کو بوسا دیا اور سینے سے لگا لیا حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد کہنے لگے کاپ اللہ نے تجھے بہت نوازا ہے اور تو اتنا بہادری کا کام کرتا ہے کہ دنیا جس کی پوجا کرتی ہے اور تو اس سے مقابلہ کرتا ہے گالیاں دیتا ہے شعر و شاعری اس کے خلاف لکھتا ہے کام کرنا تھوڑا سا قرض تو دے دے یہی ہر کوئی آدمی یہی بات کرتا ہے ہاں میں قرض دوں گا لیکن گروی تو کیا رکھے گا کہا تو کیا چاہے گا کہا کہ تیری بیویوں کو رکھ دے کہاں ابن اشرف کے اس سوال کے جواب میں محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے پر کہا کیا بات کرتا عرب کا حسن تیرے سامنے شرمندہ ہے چاند کی رانائیاں اور سورج کی تابناگی تیرے چہرے کے چمک کے سامنے بیکار ہے میری گندی بیویاں تو رکھے گا گروی کل عرب کے لوگ کیا کہیں گے کہ کا ابن اشرف کا مزاج گندا ہو گیا محمد بن مسلمہ کی جوروں کو گروی رکھے ارے کاب اپنی پرسٹیج کا عزت کا خیال کر کام کرا اولاد کو رکھ دے تو کہنے لگے کل میری موت کے بعد عرب کے لوگ تانا دیں گے مٹھی بھر سکوں کے لیے اور مٹھی بھر اناج غلے کے لیے محمد بن مسلمہ نے اولاد کا سودا کر دیا بیویاں رکھے گا تیری توہین اولاد دوں گا میری بے عزتی کہا کہ دیکھ سرزمین عرب کے اندر میرے ہتھیار بڑے چمکیلے اور بڑے قیمتی ہیں اگر تو چاہے تو یہ میں گروی رکھ سکتا ہوں کہا کہ ٹھیک ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے گروی رکھا اور قرض لے لیا اب دوستی بڑھ گئی دوسرے دن آئے تو کہنے لگے اسے گروی رکھنا تھا اس وقت تو نہیں لائے تھے ہتھیار جب لائے تو بیگم نے کہا کبھی کبھی یہ عورت بھی سچ بول دیتی ہے بیگم نے کہا اس تلواروں سے ان تلواروں سے خون کی بو محسوس ہو رہی ہے کاب ابن اشرف نے کہا جا اپنا کام دیکھ یہ تو میرا نیا یار ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے یہ پلان بنا کر اپنے بھائی اور اپنے دوست یہ دو افراد کو ساتھ لے کر آئے تھے ایک منصوبہ بنایا تھا کاب ابن اشرف کی گھر کی کنڈی ہلائی کاب ابن اشرف آیا آتے ہی کہنے لگے محمد ابن مسلمہ اللہ اکبر کیا ہے تیرے سر کے اندر خوشبو آ رہی کا ابن اشرف پھولے نہیں سمایا کہنے لگا ہاں ہاں عرب کی وہ خاتون سے میں نے نکاح کیا ہے جسے خوشبو بہت زیادہ پسندیدہ ہے تو چنانچہ میں آج اس کی رات باری تھی اس کے پاس گیا تھا حضرت محمد بن مسلمہ نے فرمایا اگر اجازت دے تو میں اس کو سونگ سکتا ہوں ضرور سونگنے کے لیے جو گئے تو ناک جو بالوں پر رکھی تو گردن پر ہاتھ کس کر لگا لیا اور دو ساتھی جو ان کے بھائی بھی تھے اور ایک دوست بھی تھا ان کو اشارہ کیا کہ کام تمام کر دو اور چھکا چھک انہوں نے چھڑیاں ماری اور کاب ابن اشرف کا یوں قتل ہو گیا اللہ نے اسی وقت سے سنت رکھی ہے کہ نبی کا دشمن کبھی باقی نہیں رکھتا تو نبی کے ماننے والوں کا دشمن بھی اللہ کبھی باقی نہیں رکھتا وہ کاب ابن اشرف کو واسیل جہنم کیا محمد بن مسلمہ کے ہاتھوں تو یہ اشرف چوہان کو قدرت کے ہاتھوں اللہ نے ذلیل کیا اگر ایمان کی طرف اسلام کی طرف قرآن کی طرف حدیث کی طرف آخا کی غلامی کی طرف آ جاؤ میرے خدا کی قدرت کل بھی زندہ تھی آج بھی زندہ ہے میرے اللہ کی مدد بدر کی نصرت کل بھی زندہ تھی آج بھی زندہ ہے اور دنیا کی کوئی طاقت دنیا کا کوئی گولہ بارود اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس کے باوجود میں نے بتایا ظالم لوگ اگر پکڑ دھکڑ کے معاملے میں آئے ہمارے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یا ہو یا قدوس یا غفور یا ہو اگر یہ چار اللہ کے نام یا سبو ہو یا ہو یا غفور یا ہو آپ مرت کرنے لگے تو فرماتے ہیں کہ ظالم کی نگاہ سے آپ بچ جائیں گے ایسا موقع ہو کہ پولیس گرفتار کرنے آئے نہ ہاں۔ ایسا موقع ہو کہ بلا وجہ آر ٹی او والے سرکل آپ کو تنگ کرتا ہے حکومت کا افسر آپ کو تنگ کرتا ہے تو آپ ان کو پڑھیں حضرت کے خادم فرماتے ہیں کہ ہم جدہ سے جب مکئی مکرمہ جا رہے تھے <coughs> پولیس کی چوکی آئی اور شرتا والوں نے جان پڑتال میں ہمیں وقت لگانا چاہا حضرت کا وظیفہ یاد آ گیا یا سبو ہوں یا قدوس ہوں یا غفور ہوں یا ودود ہو پڑا ہاتھ کے اشارے سے ہمیں کہہ دیا کہ تم نکل کر چلے جاؤ اللہ کے ناموں میں اتنی طاقت آہا کے دروس کے اندر اتنا پاور فرماتے ہیں مجھے بتائیے میں مرو آپ مرے دفن کرنے کے لیے کون آئے گا اپنے عزیز اقارب وہ بھی جو روح ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہ ہو اولاد کو حدیث کی ضرورت نہ ہو میچ نہ چل رہا ہو کارخانہ کے اندر اوٹی نہ ہو بیکار کا فالتو کا ٹائم ہے تو کوئی کاندھا دے دے گا کوئی جنازہ پڑ دے گا کوئی فل کے ڈھیلے دے دے گا کون داڑھی مڈے حرام کور سوت کور جن سے خدا کو نفرت خدا کے نبی کو نفرت لیکن اگر میں مروں آپ مرے کیا خیال ہے آپ کا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے اٹھا کر ہمارے کفن کو ہمارے لاشے کو قبر میں رکھے اور تدفین کے عمل میں آخا ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ رہیں تو کیا اس قبر پر عذاب آ سکتا ہے کیا وہ میت اللہ کے عذاب کا شکار ہو سکتی ہے اللہ کی قسم ناممکن میں آپ کو اگلی جمعہ ایک درود جسے جمعرات کی رات میں ڈیڑھ منٹ میں پڑھ کر ختم کر لیا جائے گا ہفتے میں ایک مرتبہ جو اس درود کو پڑھے گا آخا فرماتے ہیں موت کے بعد اپنے ہاتھوں سے میں اس کو دفن کروں گا انشاءاللہ عنوان ابھی پچھلا اور باقی ہے اس عنوان کے ساتھ اس درود کی سوغات اور تحفے کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے مجاہدانہ اوساف ہمارے اندر پیدا فرمائے اللہ دنیا کی گندی محبت ہمارے دلوں سے نکالے ایک اللہ کا ہو کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین باقردان الحمد للہ العالمین